کرانا مختار مردن ان کو دا حضرت علامہ احمد شعیب خان سے دا دا M P three C D پارا زمنگ دا دکان پر تجار سات اشاعت تو سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیئیس عبد الرحمان پلازا نژ main Chowk Jahangira road Swabi proprietor Anwar Sher Tauheed mobile نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس رب العالمین کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا اور ایک نسائے کیمیا ساتھ لایا مسے خام کو جسون نے کندن بنایا کھلا اور کھوٹا الگ کر دکھایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سو تہادی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سو تہادی عرب کی زمین جسو نے ساری ہلا دی اللہ صلی اللہ محمد والا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد على وعلى آل تالا اباہی موالا باہمی انتہائی معزز اور قابل صد احترام سامعین کرام بزرگوں اور بھائیوں عزیز موحد دوستوں شیخ القرآن محسود الزمان حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے قائم کردہ اس دار العلوم تعلیم القرآن کے اندر خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ حضرات اور میں جمع ہوئے ہیں اور قدرت خدا کی کہ جمعہ بھی رمضان المبارک کا خلوص دل کے ساتھ دعا فرمائیے کہ رب کائنات اپنی رضا کی خاطر حق حق سچ سچ بیان کرنے کی اور بیان کرنے کے بعد رب کائنات فریقین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے اس مادی دور کے اندر انسان کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے آج کے اس مادی دور کے اندر انسان کے پاس دنیاوی وقار اور عزت کی کمی نہیں ہے لیکن مال و دولت کی فراوانی کے باوجود دنیا کی عزت اور وقار رکھنے کے باوجود اس دنیائے فانی کے اندر اعلی عہدہ اور منصب حاصل کرنے کے باوجود اگر آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں تو ہر انسان مالدار ہر انسان اعلی عہدے دار ہر انسان دنیا کے اعتبار سے عزت دار آپ کو یہ شکایت کرتا ہوا نظر آئے گا کہ مال ہونے کے باوجود عزت ہونے کے باوجود صاحب جائیداد ہونے کے باوجود اگر انسان کے اندر کمی موجود ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے برکت کی کمی ہے اگر مال موجود ہے اللہ کی طرف سے برکت نہیں دنیا کی عزت موجود ہے اللہ کی طرف سے برکت نہیں انسان کے پاس بینک بیلنس موجود ہے لیکن پھر بھی برکت سے محروم نظر آ رہا ہے یاد رکھیے اور سب سے بڑی کمی جو آج کے دور میں انسان کو محسوس ہو رہی ہے وہ سب کچھ کے باوجود اطمینان اور امن کی کمی ہے مالدار انسان تو بھی بے سکونی کا شکار صاحب جائیداد تو بھی بے سکونی کا شکار غریب آدمی تو بھی بے سکونی کا شکار وزیر تو بھی بے سکونی کا شکار یہ بد امنی کیوں پیدا ہوئی گھر کے اندر یا گھر سے باہر سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اصل میں بے اطمینانی بد امنی بے سکونی کی وجہ یہی ہے کہ رب کائنات کی طرف سے برکت اٹھ چکی ہے جس گھر کے اندر اللہ کی طرف سے برکت موجود ہو اس گھر میں بے اطمینانی نہیں رہ سکتی جس ماحول کے اندر رب کائنات کی طرف سے برکت موجود ہو اس ماحول میں بے اطمینانی نہیں رہ سکتی جس معاشرہ کے اندر اللہ کی برکت نازل ہو رہی ہو اس معاشرہ کے اندر بد امنی کبھی باقی نہیں رہ سکتی اصل کمی کیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے برکت کی جہاں برکت شروع ہو جائے بے اطمینانی بھی ختم ہو جاتی ہے جہاں اللہ کی برکت شروع ہو جائے بے سکونی بھی ختم ہو جاتی ہے جہاں اللہ کی برکت ختم برکت آنا بند ہو جائے وہاں اللہ رب العزت دلوں کا چین بھی چھین لیا کرتے ہیں دلوں کے اطمینان کی واحد وجہ اللہ رب العزت کی برکت کا ہونا ہے لیکن جب دل کی زمین اللہ کی برکت سے خالی ہو جائے کبھی بھی دل میں اطمینان نہیں آ سکتا معاشرہ اللہ کی برکت سے خالی ہو جائے معاشرہ میں بھی کبھی اطمینان پیدا ہو سکتا آج ہم نے قرآن مجید سے یہ پوچھنا ہے کہ ہمیں برکت کیسے مل سکتی ہے رب کائنات کی طرف سے میں دو لفظ بولنے لگا ہوں آپ ان پہ غور کریں گے تو بات بنے گی ایک لفظ ہوتا ہے مبارک مبارک کا مطلب ہوتا ہے برکت دینے والا اور برکت دینے والا صرف کون ہے اللہ تو ہی دیو برکت دینے والا صرف کون ہے اللہ اشاط التوحید توحید و سننا والوں کا عقیدہ میرا عقیدہ میرے شیخ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی کا بھی یہی عقیدہ تھا اور اشاد التوحید و سنہ والوں کے پیر سید انیت اللہ شاہ سے بخاری مدز اللہ العالی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رب کائنات کے سوا کوئی بھی برکت دینے والا نہیں ہے نہ کسی پیر کے ہاتھ میں برکت نہ کسی ولی کے ہاتھ میں برکت نہ کسی بڑے کے ہاتھ میں برکت نہ کسی چھوٹے کے ہاتھ میں برکت خلاصہ سمجھیے مخلوق کے ہاتھ میں برکت نہیں برکت دینے والا صرف کون ہے مبارک اللہ برکت دینے والا اور آگے مبارک جن کو اللہ نے برکت دی ہے وہ کون ہے آج ہم نے قرآن کی روشنی میں پوچھنا ہے یاد رکھیے کہ وہ مبارک جس کو مبارک بنا دے وہاں کبھی بھی بے اطمینانی پیدا نہیں ہو سکتی کیوں مبارک وہ ہوتا ہے جو برکت کا محتاج ہو جس کو مبارک کی طرف سے برکت مل جائے اور جس کو برکت مل جائے وہاں بے اطمینانی کبھی نہیں آ سکتی جس کو برکت مل جائے وہاں دل کی بے سکونی کبھی پیدا نہیں ہو سکتی آئیے قرآن پاک کی مثال اللہ کریم فرماتے فاطت بھی قومها تحمله فأتت بھی قومها تحمله جب مریم صدیقہ اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھوں میں اٹھا کے اپنی قوم کے پاس آئی رب کائنات کا قرآن کہتا ہے قوم والوں کی چیخیں نکل گئی برادری والے حیران ہو گئے اور کہنے لگے کالو یا مریم لقد جیت شعیل الفری او مریم تو نے یہ کیا کر ڈالا بغیر خامت کے تیرا بیٹا کیسے پیدا ہو گیا تو تو بڑی پاک دامن تھی لیکن تو نے اپنے دامن کو کیسے داغدار کر ڈالا رب کائنات فرماتے قرآن پاک کے اندر اپنی زبان کے ساتھ اپنی قوم والوں کو بی بی مریم جواب نہیں دیتی کیونکہ رب کائنات نے بات کرنے سے منع فرما دیا تھا صرف اشارہ کر دیا فاشارت الی اشارہ کر دیا بی بی مریم نے یعنی مطلب یہ ہے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو دودھ پیتے ہوئے بچے سے پوچھ لو جو بھی سوال کرنا ہے دودھ پیتے ہوئے بچے سے کر لو میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتی یا کرنا شدھ دو شدھ قوم اور زیادہ حیران ہو گئی اور کہنے لگے کالو فا نوکل و مانکانا پھر سبیا یہ کیا تو نے کر دیا اشارہ بی بی مریم کہ اشارے کا مطلب یہ ہے جو کچھ پوچھنا ہے دودھ پیتے بچے سے پوچھ لو میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دوں گی برادری والے کہنے لگے بلا دودھ پیتے بچے بھی کبھی بولا کرتے ہیں مریم یہ تو کیا کہہ رہی ہے رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پاؤں کے اندر جب و والوں نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ دودھ پیتے بچے بھی کبھی بولا کرتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا بولنا دودھ پیتا بچہ میں اللہ کریم ہوں تیری والدہ کی صفائی تی تجھ بچے سے دلوانا چاہتا ہوں دودھ پیتا بچہ بول پڑا والدہ کی صفائی دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کال انی عبد اللہ آ تیل وجالنی نبیا وجالنی مبارکن آئی واؤسانی بسلاتی و زکاتی مادم تو او قوم والو میں اللہ کریم کا بندہ ہوں اللہ کریم مجھے کتاب عطا فرمائے گا اللہ کریم نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھے گا اور جس کو اللہ نے کتاب دینی ہو جس کو اللہ کریم نے نبی بنانا ہو اس کے نسب میں شک کرنے کی گنجائش ہو لفظ صرف قرآن میں سے یہ دکھلانا چاہتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جالنی مبارکن اللہ کریم نے مجھے مبارک بنایا ہے یعنی میں برکت لینے والا ہوں اور اللہ کریم مبارک ہے اللہ کریم برکت دینے والا ہے میں برکت لینے والا اللہ کریم برکت دینے والا یعنی اللہ کریم مبارک ہے اور میں عیسیٰ جوان قرآن مبارک ہوں اللہ کریم نے قرآن میں نقطہ سمجھا دیا کہ جس کو میں اللہ کریم مبارک بنا دوں ساری کائنات والے بھی اس کے مقابلے میں آ جائیں مبارک کو کوئی بھی کائنات والوں میں سے نقصان پہنچا سکتا مبارک کا مقابلہ کون کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبارک بن گئے یعنی برکت لینے والے بن گئے اللہ کریم نے برکتوں کی بارش فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب بڑے ہوئے قوم کے سامنے اعلان شروع کیا اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں ان اللہ ربی و رب کم ہاب داضرا تم مستقی او بنی اسرائیل اللہ کریم میرا بھی داتا ہے اللہ کریم تمہارا بھی داتا ہے جب داتا اللہ کریم ہے پالن ہار اللہ کریم ہے تمام کائنات کا پروردگار اللہ کریم ہے تو پھر فام عبادت کے لائق بھی صرف اللہ کریم ہے کیونکہ وہ رب ہے اور داتا ہے اللہ کریم کی عبادت کرو صرف اللہ کے سوا تمام کی عبادتیں چھوڑ دو اگر تم نے صرف اللہ کی عبادت شروع کر دی تو سرا تم مستقی مستقیم ہو یہ سرات مستقیم ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا لیکن بنی اسرائیل کے مولوی اور پیروں کو یہ بات پسند نہ آئی حضرت عیسیٰ علیہ تو اسلام کی اگر تقریروں پہ لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا یہودیوں کے مولوی اور پیر چیخ پڑے ہماری آمدنیاں بند ہو جائے گی ہمارے لیٹر بکسوں کا کیا بنے گا یہودیوں کے مولوی اور پیر چیخ پڑے ہمارے لیٹر بکسوں کا کیا بنے گا ہم نے تو اسی عنوان پہ قوم کو الو بنایا ہوا ہے نذرانے بھی قوم لا رہی ہے نظر نیازیں بھی ہمارے سامنے پیش ہو رہی ہیں اگر یہ عقیدہ بن گیا قوم کا کہ داتا صرف اللہ کریم ہے ہماری تمام آمدنیاں بھی بند ہو جائیں گی حضرت عیسیٰ علیہ صلاح تو السلام کے خلاف منصوبے بنانا شروع کر دیے اللہ کریم کے قرآن پاک میں سے آواز آئی منصوبے جب مکمل ہو گئے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کا گھیرا کر لیا اور پہلا بادشاہ نے فتوا دے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یہودیوں کے مولوی اور پیروں نے اپنے ایک بندے کو کہا تعطان کو چلا جا تو گھر کے اندر دیوار کود کر اور جا کر دیکھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں تیتانوس اندر گیا تاکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال معلوم کروں اللہ کریم نے وہ تیتانو جو یہودی تھا اس کی شکل حضرت عیسیٰ والی بنا دی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق تیتنو اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دی اللہ کریم نے چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا اور نیچے وجود اپنا کافی دیر گزری جتنے باہر مکان کے یہودی تھے اسی انتظار میں تھے کہ تیتالوس دروازہ کھولے گا بات بتائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں لیکن تیتانو اس کی شکل اللہ کریم نے جب تبدیل کی وہ اسی حیرانی میں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ کریم نے آسمانوں پہ اٹھا لیا جب دیر گزری دروازہ توڑ کے یہودی اندر داخل ہوئے سامنے دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل والا بندہ موجود ہے آؤ دیکھا نہ تو فوراً اس کے اوپر پل پڑے مار مار ڈالا قتل کر ڈالا اللہ کریم فرماتے قرآن پا کے اندر او یہودیوں تم تو یہ کہتے ہو حضرت عیسیٰ کو ہم نے قتل کر ڈالا حالانکہ کوئی نہ کوئی نہ رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پا کے اندر منا قتل نل مسیحا ای سب نہ مریم رسول اللہ وما سلبو ہو شب اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بکواس کرتے ہیں یہودی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا حضرت عیسیٰ کو سولی نہیں چلایا بلکہ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی شبی دوسرے انسان کے اوپر ڈال دی یا دوسرا مانا رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا ان کے لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا اللہ کریم فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کو قتل بھی نہیں کر سکے حضرت عیسیٰ کو سولی بھی نہیں چڑھا سکے اور ہاں ہاں جب انہوں نے اپنے آدمی کو قتل کیا چہرہ دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ والا معلوم ہوتا ہے لیکن نیچے والا وجود دیکھتے ہیں اپنا آدمی معلوم ہوتا ہے آپ بڑے حیران ہو گئے اگر یہ حضرت عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کدھر گیا اگر یہ ہمارا بندہ ہے حضرت عیسا کدھر گیا بڑے حیران اگر یہ کہیں کہ یہ ہمارا آدمی ہے نیچے والا وجود تو ہمارے آدمی جیسا تو پھر حضرت عیسا کدھر گئے اگر چہرہ دیکھتے حضرت عیسا السلام ہے پھر ہمارا بندہ کدھر گیا معاملہ مشتبہ ہو گیا وہ مشہور ہے نا ایک آدمی لایا گھر کے اندر ڈیڑھ کلو گوشت اور گھر والی سے کہنے لگا ابھی میں بازار کا چکر لگا کے آ رہا ہوں گوشت کو تیار کر یہ چلا گیا بازار میں گھر والی سے غفلت ہوئی آئے پرندے کوے وغیرہ گوشت اٹھا کر خان صاحب کچھ دیر کے بعد آئے ہاں جی گوشت تیار ہوا ہے گھر والی سے اور تو جواب بن نہ سکا ساتھ بلی بیٹھی ہوئی تھی کہنے لگی بلی کھا گئی ہے وہ بڑا حیران ہوا کہ ڈیڑھ کلو گوشت تھا اس نے بلی کو پکڑا ترازو پہ رکھا جب بلی کو تولتا ہے تو بلی کا وزن بھی ڈیڑھ کلو اب بڑا حیران کہ اگر اس کو بلی مانا جائے تو گوشت کدھر گیا اگر یہ گوشت ہے تو بلی کدھر گئی یہی حیرانگی ان کو ہوئی کہ اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو حضرت عیسیٰ کدھر اور اگر یہ حضرت عیسیٰ ہے تو پھر ہمارا آدمی کی دھرم اللہ کریم فرماتے ہیں ماں کا تلو ہو یقین میں اللہ کریم تمہیں یقینی بات بتاؤں انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اللہ پھر ہوا کیا اللہ فرماتے پر رفا اللہ ہوئی اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا اور اصل میں اللہ کریم نے حفاظت جو کی ہے اللہ کے قرآن میں سے نقطہ معلوم ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مبارک تھے جانبی مبارک جس کو اللہ مبارک بنا دے اس کا مقابلہ کوئی کر سکتا کیسے نقصان پہنچاتے کیسے حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں کامیاب ہوتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبارک تھے یہ تو میں نے مختصر طور پہ اللہ کے قرآن میں سے آپ کو مبارک جوان کا قصہ سنایا اللہ کریم فرماتے ہیں ایک مبارک مکان کا بھی قصہ سن لو ان وزی للذی بے تھا مبارک او لوگو پہلے تم نے جوان مبارک کا قصہ سنا اب قرآن میں سے مکان مبارک کا بھی قصہ سن لو رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ میں نے مکہ کے اندر ایک مبارک مکان بنا دیا ہو کائنات والو کتنی برکتیں اللہ کریم نے رکھی ہے بیت اللہ کے اندر اگر یہاں پہ آپ نماز ادا کریں جماعت کے ساتھ ستائیس نمازوں کا ثواب ہوگا لیکن اگر اللہ کریم توفیق عطا فرمائے اور خانہ کعبہ کے سامنے چلے جائے جائیں جب وہاں جا کے اللہ کریم کی عبادت کرنا شروع کرے ایک سجدہ کریں گے اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے ایک لاکھ سجدے ادا کرنے کا ثواب ہوگا اللہ نے مبارک مکان جو بنا دیا برکتوں کی بارش جو اللہ کریم نے برسا دی ہے اور جو مبارک ہو اس کو نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ کریم فرماتے علم کرا کئی ففال ربوں کا صحابل سیل الم یا جل قید فی تصلی پار سل تیر ابابیل ترمیم دجارتی فل کاسن دیکھو نا حبشے کا بادشاہ آ گیا اور آ کے یہ اس نے پروگرام کرنا چاہا کہ میں بیت اللہ شریف کو ملیا میڈ کر دوں دوں خانہ کعبہ کو گرا ہاتھی بھی اپنے لشکر میں ساتھ لے کے کے آیا اور اس نے آ کر مکے باہر پڑاؤ ڈال دیا سارا لشکر ٹھہرا ہوا ہے اور اس کی فوج والے بندے گئے مکہ کے شہر کے اندر وہاں جا کے اونٹوں کو قابو کر لیا رسول کریم کے دادا کے اونٹ تھے جب چلا رسول کریم کے دادا کو اس نے ہمارے اونٹوں کو قابو کروا لیا ہے رسول کریم کے دادا جان پہنچی ہے جا کے کہتے بہت سو میرے اونٹوں کو واپس کر دے میں تیری منت کرنے کے لیے آیا ہوں میرا تیرے اوپر زور تو کوئی نہیں وہ اپرا حیران ہو کے کہتا ہے جو ہاتھی لے کے آیا تھا خانہ کعبہ شریف کو گرانے کے لیے اے عبد المطلب میں تو خانہ کعبہ گرانے کے لیے آیا آیا ہوں لیکن تو اونٹوں کی فکر لے کے آیا ہے میرے پاس تجھے خانہ کعبہ کے گرانے کی فکر نہیں ہے عبد المطلب نے منت کرتے ہوئے کہا او ابرا جو جمنا پروگرام لے کے آیا ہے تو خانہ کعبہ کو میں گرا دوں اور ہم تو تیرے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے میں منت کرتا ہوں اونٹ واپس کر دے بیت اللہ جانے اور بیت اللہ والا جانے کعبہ جانے کعبے والا جانے ہم تو مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے خیر ابنا نے حکم دیا لشکریوں کو اونٹوں کو واپس کر دیا جائے اونٹ واپس لے کے آ گئے اور جب اس نے اپنے اونٹوں کو اب اگر بڑھانا چاہ اپنے ہاتھیوں کو لیکن ہاتھی پیچھے کی طرف تو ہٹتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف نہیں آنا چاہتے رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا الم تارا کئی فصال ربوں کو لو او مخاطب تو نے توجہ نہیں کی کہ میں اللہ کریم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اللہ کیا سلوک کیا اللہ کریم فرماتے ہیں ارسل تیرن ابابی لو اللہ کریم نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھڑ بھیج دیے گروہ کے گروہ بھیج دیے ان کی چوچوں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی کنکریاں پکڑی ہوئی ہے ان کے پنجوں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی کنکریاں موجود ہیں آ کر انہوں نے برسانا شروع کر دی رب کائنات کی طرف سے عذاب کی شکل بن کے آئے وہ پرندوں کے گروہ اور جس ہاتھی کو بھی وہ کنکر لگتا گیا جس آدمی کو بھی کنکر لگتا گیا سارا سارا وجود گلتا سڑتا گیا اللہ کریم نے تمام کو عبرت بنا کے رکھ دیا رب کائنات نے نقطہ سمجھایا ایسے کر دیا ان کو کا کاسفی کو جس طرح گائے اور بھینس ہو چارہ کھا لیتی ہے باقی جو چارہ بچہ ہوتا ہے اپنے پاؤں کے نیچے روندنا شروع کر دیتی ہے اللہ فرماتے ایسے معلوم ہوتا تھا جس طرح چارہ پاؤں کے نیچے روندا ہوا ہو گویا کہ رب کائنات نے نقطہ سمجھا دیا ابرا بھی برباد کر دیا گیا لشکر بھی برباد کر دیے گئے ہاتھی بھی برباد کر دیے گئے یہ کیسے برباد نہ ہوتے یہ جو مبارک کو مٹانے کے لیے آئے تھے اور جس کو اللہ مبارک بنا دے اس کا مقابلہ کوئی کر سکتا حضرت عیسا بھی مبارک تھے کوئی بھی نقصان نہیں دے سکا مقابلہ نہ کر سکا بیت اللہ بھی مبارک تھا کوئی بھی نقصان نہ دے سکا مقابلہ نہ کر سکا اللہ کریم فرماتے ہیں اور ایک اور مبارک بھی سن لو کائنات والو اللہ کریم وہ کیا فرمایا ہو کتاب انزلنا مبارک یہ قرآن بھی مبارک بن کے آیا پہلے تو تم نے جان کا قصہ سنا مکان کا قصہ سنا اب اللہ کے قرآن کا بھی اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے بے نازل کی ہے تو چلو سارا قرآن نہیں دس صورتیں نہیں قرآن پاک جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں سارے قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکے دس صورتوں جیسی صورتیں نہیں لا سکے دس قرآن پاک کی صورت جیسی ایک صورت نہیں لا سکے اچھا فلیا تو بے حدیث مسلی ان انکانوں ساد کی قرآن پاک کی آیات جیسی ایک آیت لے آؤ لا سکے کیا مطلب جس طرح قرآن پاک اپنے دعوے پہ دلائل پیش کرتا ہے ایسے اپنے دعوے پہ دلائل لاؤ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی لے کی تحقیق کہ جس طرح قرآن پاک کہتا ہے آسمان بنانے والا اللہ زمین بنانے والا اللہ بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند کرنے والا اللہ تو پھر عبادت کے لیے بھی ایسے تم بھی لے آؤ نا دلیل لیکن اللہ کریم فرماتے قرآن پاؤں کے اندر میں میا الہ ملائی لا برہانو ساتھ دوسرے الہ کی پکار کرے یا اللہ بھی کہے یا رسول اللہ بھی کہے یا اللہ بھی کہے یا علی مدد بھی کہے یا اللہ بھی کہے یا گاؤں سے اعظم بھی کہے اللہ فرماتے اللہ برہان اس کے پاس قرآن کی دلیل شیخ القرآن کے سٹیج پر بڑے وسوخ کے ساتھ قرآن پاک کے انداز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیلنج کر کے جا رہا ہوں لوگوں کائنات کے جس حصے کے اندر مشرق موجود ہو مشرق کے پاس قرآن کی دلیل ہو یہ تو دلیلیں دے گا بادشاہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے ڈی سی کو ملنا ہو تو چپراسی کی ضرورت ہوتی ہے جج کے پاس براہ راست بندہ نہیں جا سکتا ڈائریکٹ نہیں وکیل کرنا پڑتا ہے یہ دلیلیں تو پیش کرے گا لیکن یہ خیال کبھی نہیں آیا کہ چھت پہ سیڑھی کی اس لیے ضرورت پڑا کرتی ہے چڑھنے کے لیے چھت دور ہوتی ہے اور اللہ تو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے جو شہرگ سے زیادہ قریب ہو وہاں سیڑھیوں کی ضرورت ہو ڈی سی کو ملنا ہو چپراسی کی ضرورت ہے ہاں ہاں ڈی سی سے ملنے کے لیے چپراسی کی ضرورت پڑتی ہے ڈی سی کو نہیں پتا ہوتا میرے آفس کے دروازے پہ کون آیا ہوا ہے اس لیے چپراسی کو کہنا پڑتا ہے تو جا کے ڈی سی کو کہہ دے فلاں خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں یہاں تو اللہ فرماتا ہے لوگوں میں تو سینے کے حالات کا بھی واقف ہوں اور جو اللہ دل کے خیالات کا بھی واقف ہو وہاں چپراسیوں کی ضرورت مشرق کے پاس قرآن کی دلیل تو ہی دیو قرآن کی دلیل ہو نہیں ہو سکتی پنجابی میں کہوں مشرق دلیل ڈڈو کٹ دے مشرق دلیل کم جو سارا ڈھیڈ ڈال ہویا مطلب جو سارا پیٹ ڈال ہویا دلیل میں ڈڈو رہی اللہ اللہ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکے قرآن جیسی دس صورتیں نہیں لا سکے قرآن جیسی ایک صورت نہیں لا سکے قرآن جیسی ایک آیت نہیں لا سکے جس طرح قرآن دعوے پہ دلائل پیش کرتا ہے اپنے دعوے پہ ایسے دلیلیں نہیں لا سکے اللہ فرماتے قرآن کے مقابلے میں قرآن کیسے لاتے قرآن کے مقابلے میں دس صورتیں کیسے لاتے قرآن کے مقابلے میں ایک صورت کیسے لاتے قرآن کے مقابلے میں ایک آیت کیسے پیش کرتے یہ جو قرآن ہے ہاضا کتاب مبارک جس کو میں اللہ مبارک بنا دوں اس کا مقابلہ کوئی کر سکتا حضرت عیسیٰ مبارک تھے مقابلہ نہیں ہو سکا بیت اللہ مبارک تھا مقابلہ نہیں ہو سکا قرآن بھی مبارک ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے راول پنڈی کے دوستوں وہ مہینہ بھی مبارک ہے کہتے ہیں نا رمضان المبارک یعنی مبارک اللہ کریم ہے برکت دینے والا اللہ کریم ہے مبارک جس مہینے میں قرآن پاک آیا اللہ نے اس مہینے کو بھی مبارک بنا دیا رسول کریم بھی فرماتے ہیں کد اللہ کم شہر مبارکن او کائنات والو تم پہ مبارک مہینہ آ رہا ہے اور رمضان شریف کو جب اللہ کریم نے مبارک بنا دیا باقی گیارہ مہینے مہینے رمضان المبارک کا مقابلہ کر سکتے جس مبارک مہینے کے اندر قرآن پاک آیا قرآن بھی مبارک ہے مبارک تب بنا رمضان کہ قرآن مبارک اتارا گیا اللہ کریم فرماتے ہیں شہر و رمضان رمضان الذي ان سے لسیل او لوگو رمضان کے مہینے کے اندر قرآن پاک نازل کیا گیا جب رمضان کے مہینے میں قرآن اترا یہ مبارک تھا اس مبارک کے اترنے کی وجہ سے مہینہ بھی مبارک بن گیا باقی گیارہ مہینے ایک طرف لیکن رمضان المبارک کا مقابلہ نہیں ہو سکتا وہ کیسے اللہ کے پیغمبر رسول رسولے فرماتے ہیں باقی گیارہ مہینوں کے اندر اگر فرض ادا کرو گے ایک کا ثواب ملے گا لیکن رمضان میں فرض ادا کرو گے تو ستر فرضوں کا ثواب ملے گا کیوں مبارک رمضان جو مبارک ہوا کیسے اگر انسان جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے باقی گیارہ مہینوں کے اندر ستائیس نمازوں کا ثواب گھر سے وضو کر کے آئے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے پچاس نمازوں کا ثواب یہ تو ہے نا باقی گیارہ مہینوں کے اندر لیکن رمضان المبارک کے اندر ایک فرض ادا اگر کرو تو ستر فرضوں کا ثواب ملے گا یعنی باقی مہینوں کے اندر وضو گھر سے کر کے آیا جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے پچاس نمازوں کا ثواب ملے گا رمضان کے مہینے میں ستر گنا زیادہ یعنی باقی مہینوں میں فرض ادا کرے نماز تو پچاس نمازوں کا ثواب ملے گا پچاس کو ستر کے ساتھ ضرب دیجئے اگر رمضان کے مہینے کے اندر گھر سے وضو کر کے آیا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی پینتیس سو نماز کا ثواب کیوں مبارک جو ہے مبارک کا مقابلہ باقی مہینے کر سکتے کیسے مبارک ہو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں من سام رمضان ایمان احتساب کد ہو فیرا لہو ماں تقدم مل وی من کام رمضان ایمان صاحب کد ہو فیرا لہو ماں تو قدم مل وی رمضان کیا لوگو دن کو روزے رکھنا تمہارا کام ہے اپنے ذوق کے مطابق ایک بات کروں اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اگر دن کو روزہ رکھو بندہ اللہ کریم پچھلے گناہ معاف کر دے گا رات کو تراوی ادا کر اللہ کریم پچھلے گناہ معاف کر دے گا میں اپنے ذوق کے مطابق ایک بات کہتا رہتا ہوں رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اگر دن کو روزہ رکھو تو پچھلے دنوں کے گناہ معاف رمضان المبارک میں رات کو تراوی ادا کر پچھلی راتوں کے گنا معاف کیوں مبارک جو ہے کیسے رسول کریم فرماتے ہو لوگوں اگر کوئی بندہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کو بھی ثواب اتنا ملے گا جتنا روزے رکھنے والے کو ملے گا اور روزے رکھنے والے کا اجر کتنا کہ پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف ہو تراوی پڑے پچھلی راتوں کے گناہ معاف ہو اور رمضان المبارک کے روزے افطار کرانے والے کا بھی یہی ثواب صحابہ کرام نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا اللہ کے پیغمبر ہم میں سے ہر ایک کی طاقت نہیں ہے کہ روزے دار کا روزہ افطار کرائے رسول کریم فرماتے پانی کا گھونٹو لسی کا گھونٹو کھجور کا دانا روزے دار کو پیش کر دو وہ پانی کے گھونٹ سے افطار کر لے لسی کے گھونٹ سے افطار کر لے کھجور کے دانے سے افطار کر لے افطار کرنا اس کا کام ہے اللہ کریم تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا کیوں مبارک جو ہوا اجر اتنا جتنا اس کو ملا اچھا اور حدیث یاد آئی رسول کریم فرماتے میرے صحابہ قریب آ جاؤ جلدی کرو صاحب کرام ممبر کے قریب ہو گئے راول پنڈی کے دوستوں تو دیو توجہ کرنا رسول کریم نے ممبر کے پہلے قدم پہ اپنا پاؤں رکھا فرماتے آمین دوسرے پہ قدم رکھا فرماتے آمین تیسرے پہ قدم رکھا آمین آؤ آشا تو توحید و سننا سے منسلک خادم کی بات بھی سنتے جاؤ جب رسول کریم نے پہلے قدم پہ اپنا پاؤں رکھا جو ممبر کے تین قدم بنے ہوئے تھے تین سیڑھیاں بنی ہوئی تھی جب پہلی سیڑھی پہ رسول کریم نے پاؤں رکھا تو اوپر والی دو سیڑھیوں پہ موجود نہیں تھے میرے الفاظ قابل غور ہے راول پنڈی کے دوستو جب رسول کریم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو اوپر والی دو سیڑھیوں پہ موجود نہیں تھے جب درمیان والی پہ قدم رکھا تو پہلی اور اوپر والی پہ موجود نہیں تھے جب اوپر والی پہ قدم رکھا تو نچلی پہ موجود کہاں گیا حاضر ناظر لوگ تو حاضر ناظر منوانا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہر خطیب تقریباً بیان کرتا ہے یہ حدیث لیکن سننے والے بھی یہ نہیں پوچھتے مولانا ہمیں تو تم نے عقیدہ پکوایا ہوا ہے کہ رسول کریم ہر جگہ موجود ہیں ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں لیکن یہ کیا چکر ہے کہ پہلی سیڑھی پہ موجود ہیں دوسری پہ موجود نہیں تیسری پہ موجود نہیں درمیان والی پہ جب پاؤں رکھا پہلی اور اوپر والی والی پہ موجود نہیں ہے اوپر والی پہ ہیں تو نچلی دو پہ موجود ہو اللہ اللہ صحابہ کرام سنتے ہیں کہ قدم بھی آپ رکھتے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں آمین آمین آمین آقا ہمیں بات سمجھ نہیں آئی رسول کریم فرماتے ہیں جب میں پہلی سیڑھی پہ چڑھا قدم رکھا جبریل امین آ گیا تھا اور جبرائیل نے بد دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ بندہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ ذرا ترتیب سے الگ رہ کے بات کرنا چاہوں گا ہلاک ہو جائے وہ بندہ کہ جس کی زندگی کے اندر بوڑھے ماں باپ بھی موجود تھے اور اس نے ماں باپ کی خدمت کر کے برین حاصل نہیں کی برباد ہو جائے وہ بندہ میں نے کہا امین واقعی ہلاکت کے قابل ہے وہ بندہ جب میں نے اور قدم رکھا جب بول پڑا اور کہنے لگا ہلاک ہو جائے وہ بندہ برباد ہو جائے وہ بندہ کہ جس کے سامنے آپ کا نام آیا اور اس نے درود نہیں پڑا کہ انگوٹھے نہیں چومے درود نہیں پڑا کہ انگوٹھے نہیں چومے بس حق ادا ہو گیا واہ ہاں؟ آپ کا نام آیا اور درو شریف نہیں پڑا ہلاک ہو جائے وہ بندہ میں نے بھی کہا پھر جبرائیل بولا ہلاک ہو جائے وہ بندہ برباد ہو جائے وہ بندہ کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مبارک مہینہ بھی آیا اور اس بندے نے اللہ سے اپنے گناہ معاف نہیں کرائے میں نے کہا امین مبارک مہینہ ہو اور بندہ اپنے گناہ معاف نہ کرائے ایسا بندہ زندہ رہنے کے قابل کوئی نہیں خیر اگلی بات ذرا توجہ سے سننا یہ مبارک قرآن پاک جس مہینے کے اندر آیا وہ مہینہ بھی مبارک ہے اور جس رات میں یہ قرآن پاک اترا وہ رات بھی مبارک ہے اللہ کریم فرماتے قرآن میں ہو لیلت مبارکہ انا موگو جس مہینے میں قرآن آیا مہینہ بھی مبارک بن گیا جس رات میں قرآن آیا وہ رات بھی مبارک بن گئی ساری والے مل کر اگر شمار کرنا چاہیں کہ جس رات میں قرآن پاک اترا ہے اس رات کے مقابلے میں دوسری راتوں کے فضائل کو لیکن اس رات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اللہ کریم فرماتے ہیں ان القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدری خیر من الف شار تلیلت تو سیاح اس میں امر سلام مطلب ساجر وہ لو ہزار مہینوں کی عبادت ایک طرف تقریباً بندے قرآن اترا وہ رات جو مبارک ہوئی چوراسی سال کی عبادت بھی اس قرآن پا کے اترنے والی رات کے ایک سجدے کا بھی مقابلہ کر سکتی کیوں یہ رات جو مبارک ہوئی نا اور اسی رات کے اندر جبریل امین اترتے ہیں فرشتوں کی فوجوں کی فوجیں لے کر رب کائنات کی طرف سے اکام لے کے آتے ہیں جس رات میں قرآن آیا باقی راتوں کی عبادت ایک طرف کٹھی کر دی جائے لیکن سارے سال کی راتیں بھی مل کر اس ایک رات کے ایک سجدے کی شان کا بھی مقابلہ کر سکتی مبارک جو ہوئی حضرت عیسیٰ مبارک تھے یہودی مقابلہ نہیں کر سکے بیت اللہ مبارک تھا ابرا مقابلہ نہیں کر سکا قرآن مبارک تھا مکہ کے رہنے والے رسول کریم کے دشمن مقابلہ نہیں کر سکے جس مہینے میں قرآن آیا مہینہ مبارک تھا باقی گیارہ مہینے مقابلہ نہیں کر سکے جس رات میں قرآن آیا وہ رات مبارک بن گئی باقی راتیں اس رات کی شان کا مقابلہ کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی کہ وہ اللہ ہے مبارک برکت دینے والا اور جس کو اللہ بنا دے مبارک مبارک کا مقابلہ ہو سکتا کتنا مبارک کہ جب اس مہینے کے اندر انسان فرض ادا کرے تو ثواب ہوگا ستر فرضوں کے ادا کرنے کا اور اگر نفل ادا کرے اس مبارک مہینے میں تو ثواب ہوگا فرض کے ادا کرنے کا اور اگر ایک روپیہ خرچ کرے اللہ کے راستے میں اس مہینے کے اندر پھر مبارک جو ہوا ہاں خرچ کرنے پہ یاد آیا رسول کریم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ نا ایک آدمی کے پاس سو درم موجود ہو یا آج کل کی صلاح کے مطابق ایک آدمی کے پاس سو روپے موجود ہو اور ان سو میں سے وہ دے دے نبے روپے اللہ کے نام پر تو پیچھے کتنے بچ گئے آپ بتائیے پیچھے کتنے بچے رسول کریم پوچھتے ہیں صحابہ نبے دے دی اللہ کے راستے میں باقی کتنے ہیں صحابہ عرض کرتے ہیں آقا باقی دس ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نا دس باقی نہیں ہے جو نوے اللہ کے راستے میں دے دیے یہ باقی ہیں جو نوے اللہ کے راستے میں دے دیے اصل میں تو یہ باقی ہیں کیوں یہ اللہ کے نام پہ چلے گئے اور اللہ فرماتا ہے قرآن پاؤ کے اندر ما کو اند اللہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تو ختم ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے راپ پہنچ دیا وہ باقی رہنے والا ہے رمضان کا مہینہ ہے صرف ترغیب عرض کر رہا ہوں شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی کے یادگار اس العلوم کو کبھی نہ بھلانا سبحان رب العزت اما یسفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما مراد اللہ فی نف اللہ ابراہیم فریل الحری کے ہی ہین ناد کال لاحو یون سفی بتانہ ناد کال الہ الا ہو موسال ناد کال الا ہو یوسف پی کارل بی نادا کال لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو مخلسیندین مخلصين له الدين اعلموا ان الدنيا دائرة تا فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت اخواني البدن ہوا والزاد قليل والصراط دقيق والقيامة قريب والنار حريق والحاكم رب جليل تقیقن بل ودم صفی اما نفسی نفسی وجی اما نفسی نفسی وقل ابراہیم خلیل نفسی نفسی وسمایل نفسی نفسی وسا کلیما نفسی نفسی ووسف سدی کما نفسی نفسی ویسارو ہوا نفسی نفسی و محمد الس رسول اللہ یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی ویقول اللہ عبادی عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته سلو نال النبی یا ایوہ اوین آ سلو وسلموا تسلیم اللهم صل على محمد وعلى علی محمد كما صليت على تعل وعلى والا علی ابراہیم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى علی محمد كما باركت على وعلى کما بارک تا حميد مجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين لدی نسک بلونا نئی باد مداخری مارک اللہ والا کم فل قرآن عظیم و نفانی وم بلآیاتی ذکر حکیم ان تالا جباد کریم ان قدیم ملکن برپ رہی